اپنے رفقا اور چھوٹوں کے لیے استغفار اب رہا اپنے رفقا کے لیے اور اپنے چھوٹوں کے لیے استغفار کا حکم تو دو مقامات دیکھ لیجئے ایک تو سورہ آل عمران کی آیت ایک سو انسٹھ اور دوسرا سورت نور کی آیت باسٹھ پہلی آیت غزب خود کے تناظر میں ہے ظاہر بات ہے عجیب پریشانی اور افراتفری کا وقت تھا لشکر اسلام غموں سے چور چور تھا اور ساتھ اس بات کا دکھ بھی کہ ہم سے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی ہے تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ فبما رحمت فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ان کو معاف فرمائیے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیجیے دوسری آیت میں دو بڑے سبق ہیں اجتماعی کاموں سے چھٹی لینے کی ترتیب کوئی بھی بغیر اجازت اجتماعی کاموں سے غائب نہ ہو اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹی یا رخصت اپنے کسی عذر کی وجہ سے مانگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں رخصت دیں اب چونکہ رخصت پر جانے والا شخص معذور ہے مگر اجتماعی عمل کی سعادت سے محروم ہوا تو چونکہ وہ عذر کی وجہ سے گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اس کے لیے استغفار فرمائیں معلوم ہوا کہ استغفار کی برکت سے بہت سے کاموں کی تلافی بھی ہو جاتی ہے دیکھئے سورة النور آیت باسٹھ انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانهم فضل مستقف اللہ انَََََ اللّہ فرحم ترجمہ مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں اور جب رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں تو ان سے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے اے پیغمبر جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگے تو ان میں سے جن کو چاہو اجازت دے دیا کرو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے معلوم ہوا کہ جو کسی ملک جماعت ادارے یا خاندان کا بڑا ہو وہ اپنے ماتحتوں اور معمورین کے لیے استغفار کرے آج کوئی کرتا ہے ارے بھائیوں اور بہنوں سعادت کے راستوں کو سمجھو اور اختیار کرو آج بڑوں نے چھوٹوں کو حقیر بنا رکھا ہے اور چھوٹوں نے بڑوں کو بوجھ سمجھ رکھا ہے جبکہ ہر دو طرف کے لیے استغفار جیسے تحفے اور عمل کا حکم ہے